اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد ابھی دو ایک اور اہم مقرر موجود ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہے مولانا محمد حسین صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے میں مختصر طور پر دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کی روشنی میں میری بہنیں خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں عورتیں خاموش ہو جائیں آواز نہیں آتی آپ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث کے خطاب کے بعد کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مسئلہ کے اہل حدیث کے بارے میں کچھ نہ رہی ہو لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ سیاست پر پابندی ہے اور ویسے بھی آج کل سوائے مسلم لیگ کی لڑائی کے اور کوئی سیاسی بات ہے بھی نہیں اس لیے دوستوں کے ساتھ کی جائے تو مطلب کے بارے میں کی جائے اور اگر کچھ دوسرے احباب بھی موجود ہوں تو انہیں بھی دعوت دی جائے کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہماری گفتگو پر غور فرمائیں اور سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں ہماری دعوت کیا ہے وہ ہمیں کس بات کی طرف بلاتے ہیں بات سچی کس کی ہے غلط کس کی ہے جس کو صحیح سمجھے ایمان کے ساتھ اس کو مان لیں نہ لڑائی کی بات ہے نہ جھگڑے آج یہ جتنی تقریریں ہو رہی ہیں میں نے پچھلے خطاب میں بھی مختصر طور پر اس سلسلے میں کہا تھا کہ فلاں چیز کو نافذ کرو فلاں کو نافذ کرو فلاں کو نافذ کرو یہ ساری باتیں اتنی لمبی چوڑی اور اسی بات پر حضرت نے بھی کچھ گفتگو کی ان سے پہلے میرے دو تین بھائی اور تھے انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نور جمع ہے احباب حال دل کہلے پھر ان کے ساتھ دلے دوستہ رہے نہ رہے دوست بھی سنے اور دوستوں کے دوست بھی سن لیں بات بڑی مختصر اور بڑی جٹکی اور سادہ دوست اگر اس کو گیڑ میں باندھ لیں تو کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ان کو راہ حق سے ہٹا نہ سکے اور دوستوں کے دوست سنیں ایمانداری سے تو اس کا جواب ان سے بن نہ پڑے موٹی بات کوئی اختلاف کی بات نہیں سیدھی سی بات اور وہ یہ ہے کہ تم یہ ہمیں بتلاؤ کہ کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا کائنات میں امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا پتا ہے کسی کو صدیق کے اکبر رضی اللہ ہو عنہ ہو جن کے بارے میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر شخص کا مسجد میں کھلنے والا دروازہ بند کر دو اگر کسی کا دروازہ بند نہ ہو تو صدیق اکبر کا بند نہ ہو وہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا دنیا کے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا چکا سکتا ہوں لیکن صدیق کا بدلہ میرے رب کے سوا کوئی چکا نہیں سکتا سب سے بڑا مسلمان وہ کہ جب سرور کائنات فخر موجودات سید القانین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے صحابہ منتظر کائنات دم بخود آسمان آنکھ لگائے کون ہے جو نبی کی موجودگی میں نبی کے مسلح پہ کھڑا ہو لوگ منتظر ہیں کائنات سے امام نے سید گز کو اٹھایا اور میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں خود نہیں اٹھایا اٹھائے جانے کا حکم ہوا کہا مرو ابا بکرن پل یوسل الناس جاؤ میں صدیق کو جا کے کہو کہ محمد کی موجودگی میں محمد کے مسلح پر اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو صدیق کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا جاؤ اس کو کہو کہ نماز پہ آئے کہنے والوں نے کہا آقا کسی اور کا چاہیے فرمایا مرو ابا بکرے تیسری مرتبہ پھر کہا فرمایا مرو ابا بکرے نے حضرت موجود ہیں ان سے پوچھو جب سرور کائنات کا یہ سب سے بڑا ساتھی مسلح کھڑا ہوا امام کائنات نے اپنے دروازے کی اور سے ڈھانک کے دیکھا نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا یا بلّہ ہو بل مومنونا اللہ با بکر یاد رکھو اور نہ فرس والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام مانے نارش والا مانے نہ فرش والے نارش والا دونوں کے لفظ کہے یا بلّہ ہو والما نو اللہ بابک ابو بکر کہہ رہا نہ رب کسی کی امامت کو مانتا ہے نہ مومن کسی کی امامت سب سے بڑا مسلمان کائنات کا سب سے بڑا مسلمان اور پھر کائنات کے امام نے اس کے متعلق اس قاعدہ ہی وجہ فرما دی فرمایا لائن میں نے ان یقین اکیلے میں بھی بکرے این امام غیر ہوں جس قوم میں قبیلے میں برادری میں گروہ میں جماعت میں بستی میں شہر میں ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا کائنات کا سب سے بڑا انسان دھیان سے ذرا بات سنو یہ تو بات آ گئی تھی تمہیں بتلا دی کہ اب موسم آ رہا ہے لوگ یارے گار کے بارے میں بھی گفتگو کریں تمہیں چلتے چلتے بات بتلا دی ہے کائنات میں کسی کو وہ مقام نہیں ملا امتیوں میں سے جو صدیق کے اکبر کو ملا تنہا شخصیت سب سے بڑا مسلمان کون تھا ابو بکر اس نے کون سے اسلام کو مانا تھا سوچ کے ذرا جواب دو کیا ہاں مانا تھا کسی بغداد والے کے ایمان کو کسی کوپے والے کی بات کو کسی دہلی والے کی بات کو کسی اجمیر کی پاک پٹن کی لاہور شریف کی سب سے بڑا بدماش شہر اگر کوئی پاکستان میں ہے تو لاہور ہے جس کو یاروں نے شریف بنا دیا کس کو مانا کتاب اللہ کیا مانا تھا اللہ کی کتاب قرآن اور محمد کی حدیث محمد کا فرمان کسی تیسری چیز کو ہم بھی وہی مانتے ہیں یارو جس کو اس نے مانا وہی ہم نے مانا اگر اس کا اسلام رب کو قبول تو ہمارا اسلام کیوں نہیں اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہم کو کہتے ہو یہ فلاں نہیں مانتے ہم کہیں گے اللہ جس کو تیرے نبی نے سب سے بڑا مومن کہا ہے اس نے اس فلاح کو مانا تھا مانا ہے ہم بھی مان لیتے نہیں مانا ہم بھی نہیں مانے قرآن سن لو صدیق بھی فاروق بھی عثمان بھی علی بھی حسن بھی معاویہ بھی طلحہ بھی زبیر بھی عبد الرحمان ابن بھی ابنیاؤ ابن ابی و بھی ابو عبید ابن جراح بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے کیا مانا تھا کس چیز کو تسلیم کیا کہ رب نے ان کے ماننے کو اتنا چھ بخشا کہ ان کا تذکرہ اپنے کرانے مجید میں کیا وسطہ بکون اللہ من المہاجرین ول انسان و لذی تباؤ اللہ بے سان راضی ہو گیا جنت دے کے ان کو راضی کر دے گا کیا مانا اور اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وزین تباؤ سان ان سے بھی راضی ہو گیا جو ان کے نقشے قدم سے چلا جو ان کے ایمان سے بتلاؤ کہ صدیق اکبر نے پتاوا عالمگیری مانا تھا جاؤ ان سے پوچھو سوچ کے سوچ کے بات سمجھ لو بات کہتے ہیں نہیں مانتے نہیں مانتے نا ہم قیامت کے دن ان کی سب میں کھڑے ہو جائیں گے جو نہیں مانتے تھے سب دیکھ لو کون سی ہے اس سب میں صدیق اکبر بھی ہوگا فاروق اعظم بھی ہوگا عثمان ذمورین بھی ہوگا انیر حیدر بھی ہوگا صحابہ کرام بھی ہوں گے اور تمہارے امام ابو حنیفہ بھی ہوں گے تم ہمارے ان پہ دعوی دائر کر دینا یہ نہیں مانتے تھے ہم کہیں گے انہوں نے نہیں مانا اور تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا جو مانتے رہے ملا دو پیازا مانا کرتا تھا تم ملا دو پیازے کبھی یہی درباری تھے نا مغلوں کے تم ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بات کیا کوئی مناظرے کی بات نہیں کوئی مناقشے کی اختلاف کی بات نہیں ایک بات کہتا ہوں ایک بات اور سارے دوستوں کو میری یہ دعوت ہے حضرت شیخ العدیب میری طرف سے اس بات کے ذمہ دار ہے گجرا والے کوئی مولوی کوئی دلیل نہیں مانگتے کوئی بحث نہیں کرتے کوئی لڑائی نہیں کرتے مذاکرہ نہیں کرتے مباحثہ نہیں کرتے مناظرہ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے کوئی ایک مولوی مسجد میں آئے ممبر پہ بیٹھے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ رسول اللہ پتاوا عالمگیری دے کے گئے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار جہاں کوئی مناظرے بات مولانا منظور ہے کوئی نہیں قسم کھا کے کہہ دو یا لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کا امام صرف کلام مجید دے کے گیا اپنا فرمان دے کے گیا اور کچھ دے کے نہیں گیا کوئی چیز نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی بحث نہیں کہتے ہیں جی اس وقت ضرورت نہیں تھی جس چیز کی ضرورت صدیق اکبر کو صدیقیت کے لیے فاروق اعظم کو فاروقیت کے لیے عثمان غنی کو ذنورین بننے کے لیے علی مرتضی کو حیدر کرار کہلانے کے لیے ضرورت نہ تھی میرے دوستوں مجھے اس بات کی ضرورت کیا ہے اور جس چیز کی ان کو ضرورت نہ تھی مجھے اس کی ضرورت کیا ہے ہم نے مولانا بات کر تھے سوچو بات بڑی مولانا ایمانی خیز کہی جب تم کچھ نہ مانتے تھے کائنات تمہارے پیروں میں سجدہ کیا کرتی تھی جب تم نے سب کچھ ماننا شروع کیا تم کائنات کے پیچھے بھاگتے ہو کائنات تمہیں نظر نہیں آتی کبھی تم کچھ نہ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ تیسری کوئی چیز تمہارے سامنے موجود نہیں تب غالب ابن ولید کے ساتھ آٹھ ہزار سپاہی تھے مقابل میں روم ایک لاکھ پچاس ہزار کا لشکر لے کے آیا کتنا ایک لاکھ اکثریت سواد اعظم لے کے آ گیا مقابلے میں ایک طرف اصلی ہے پانچ ہزار دوسری طرف سواد اعظم ڈیڑھ لاکھ مقابلہ ہوا ساتھیوں نے کہا سالار اعظم امیر مومنین کو ختم کیے ہماری مدد کے لیے لشکر روانہ کریں اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ ہم کیسے کریں کچھ نہیں مانتے تھے نا اس وقت خالد نے جواب دیا اللہ کے بندوں آٹھ ہزار سپاہیوں کو کم نہیں کہا جاتا یہ تو بہت بار لشکر ہے اس فوج کو کم تعداد کہہ رہے نہیں جی آپ ضرور بھیج دی بھیجا کاسٹ امیر المومنین کی بارگاہ میں کاسد ایسے وقت میں پہنچا جب مدینہ میں کوئی لڑنے کے قابل جوان آدمی موجود نہیں کوئی رام کی سرحدوں پہ لڑ رہا تھا کوئی جزیرہ یمن میں لڑ رہا کوئی ایران کی سرحدوں پہ دستک دے رہا ایک آدمی بھی نہیں عشاء کی نماز کے بعد کاف پہنچا امیر المومنین نے خط لیا تبسم فرمایا کاف کو کہا آرام کرو صبح ہم خالد کی مدد کے لیے ایسے لشکر کو روانہ کریں گے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست نہیں دے سکے گی لوگ حیران ہیں لشکر کہاں سے آئے گا صبح و نماز پر آئی مومن خمیدہ کمروں والے مومن جھکی ہوئی گردنوں والے مومن لیکن وہ گردنے جنہوں نے صرف رب کے سامنے جھکنا سیکھا کسی ایرے گہرے کے سامنے کبھی ہماری پہچانیوں کو کیا ہوا آج ہماری قوت اور طاقت کو کیا ہوا ہے ہم نے اپنی پہچانیوں کو خود رسوا کیا اور تمہاری پہچانیوں کو عظمت عطا کی ہے مدینے کے امام نے کہا پوری کائرات تمہارے سامنے جھکے تم صرف رب کے سامنے جھکے کائنات تمہارے سامنے اور تم ہم نے کہا نہیں مسئلہ الٹا ہے بتا رہا نے بتلایا ہم نے ہر ایک کے سامنے جھکنا ہے نہیں جھکنا تو خدا کے سامنے نہیں اب نئی کتاب آ گئی نئی کتاب اب پتا نہیں کتابیں کہاں کہاں سے لے اب ہم کس کس کتاب کو کھانے اور میں خدا کی قسم کھا کے مسجد میں کہتا ہوں جتنے نام لیتے ہیں بتاوا عالمگیری کا انہوں نے کسی نے نام بھی نہیں پڑھا کتاب کا چہرہ بھی نہیں دیکھا نہیں دیکھا حضرت سے پوچھ لو ان کو پتا ہے اصل بات دیکھا حضرت کو انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ انہوں نے اگر دیکھا ہوتا تو یہ اس کو نافذ کرنے کا اعلان نہ کرتے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے جو حضور کو حاضر ناظر مانے دارا اسلام سے خارج ہے کروا لو نافذ تھکوا لو منجی پیڑھی کروا لو مت مانگی جائیں گی کوئی حافظ محمد گونڈل بھی ایسا محدت نصیب ہوتا تو تم پر سے تمہارے پاس کوئی عبداللہ ہوتا تو تمہیں پڑھاتا تم نے کسی اسماعیل کا چہرہ دیکھا ہوتا تو تمہیں خبر ہوتی خدا کی قسم یہ کتابیں ہم نے کئی مرتبہ پڑھ کے ان کے بسکے باندھ کے لگے ہوئے ہم تمہیں کیا بتا لکھا ہوا ہے اس نے کہ اگر کسی نے نکاح میں گواہوں کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس نکاح کے حضور بھی گواہ ہیں مولانا کو تو غصہ آ گیا تھا نا ویسے ہی اپنے خلاف مسئلے ستاوا عالمگیری تو بھی یوسف کی پلوار ہے اپنی گردن بھی کاٹتی ہے بیدانوں کی بھی کاٹتی جاتی ہے ہمارا کیا کروا لو نافذ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ چار مولانا کو بکول کہتے ہیں شراب زیادہ سے چلو چار پانچ نالیوں میں گرے ہو گئے اکلیت تو ان کو غیر مسلم اکلیت تو قرار نہیں دیا ہوگا ہمیں کیا تکلیف ہے میں تو مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ ان پر ضرور نافذ کر دو ان پر کچھ تو نافذ کرو کچھ تو ان پر نافذ کرو لکھا ہوا ہے کتاب عالمگیری میں کہ اگر کسی نے نکاح میں حضور کو کہا کہ حضور اس میں کہا کہ گواہ ہے اس کا نکاح نہیں ہوا اگر دین سے اس نے مباصرت کی تو اس کی مباصرت جائز نہیں بلکہ بدکاری ہے گنا ہے بنا لو منوا لو اور ٹھیکے پہ دے لو کتاب عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں سے مدد مانگنا شرک ہے اور مشرق کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت مسیطان یا چابیاں تو ساڈے والے کرو کوئی اور بناؤ پتہ ہی پتہ ہی وہ یوسف بنانے والا جہاں نا انہیں بھی بڑا غلط کام گیا تو مولیا کباب کھویا رہتا ہے پانچ چھ سو روپیہ لے کے انہوں کتاباں کتاباں لمگیری خرید کے انہوں نے گھر اور پھر سمجھنا آیا تو اردو ترجمہ بھی مولوی محمد اعظم کو کروا کے بھیج دو کیا ان کو پتہ ہی نہیں کیا لے کے آئے ہو ٹھیک کہا مولانا نے اقتدار کے پیچھے داخ اور اقتدار گرتی ہوئی دیوار ان اتنی بے وفا جانور ہم نے کوئی نہیں دیکھا بعض جانور ہوتے ہیں پالتو تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو جانور سیکھ جاتے بعض جانور ہوتے ہیں جتنی دیر ان کو زیادہ رکھو اتنی نفرت زیادہ کرتے یہ اقتدار اسی قسم کا جانور جو نہیں مانتے تھے نا ان کا حال یہ تھا کہا تم وہ تمہارے لیے ایسا لشکر بھیجوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست مسلمان ہم کہاں سے دیکھیں گے صبح ہوئی نماز پجر پڑھائی ہائے امیر المین خلیفت المسلمین سلطان عالم فاروق رضی اللہ نہ ہو کے بارے میں ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ بولتے تھے رب ان کے بول کو پھول چڑھا دیتا ان کی بات کو کلام پاک میں درج فرما دیتا وہ فاروق جن کے بارے میں ام مومنی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ان القرآن ینزل فی بیتنا بے ینزل ولا رائے یہ عمر قرآن اترتا ہمارے گھر کے سہن میں ہے اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے عمر وہ عمر کہاں صبح کوئی فجر کی نماز پڑھائی کہاں مسلمانوں بیٹھو دور بیٹھو کہاں تم میں طلحہ موجود ہے طلحہ اس کے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے نائب موجود ہیں کہاں زبیر موجود ہیں زبیر اس کے کھڑے ہوئے کہاں اللہ کے رسول کے نائب میں موجود ہوں کہاں طلحہ زبیر جاؤ تلواریں پہن کے آؤ تلواریں پہن کے آئے امیر مومنگ کیا حکم ہے ہائے خط لکھا کہا خالد نے مدد کے لیے لشکر مانگا تھا اور میں تم دونوں کو اس کی مدد کے لیے روانہ کر رہا اس نے کہا تعداد بہت بڑی اور خالد کو خط لکھا خالد میں تمہاری مدد کے لیے ایسا لشکر روانہ کر رہا ہوں پوری کائنات اپنا لشکر لے کے آ جائے تلاؤ زبیر کو شکست نہیں دے سکتا صرف تلاؤ زبیر صرف تلاؤ زبیر کیوں کہ ان میں تنہا وہ تنہا ہے رضی اللہ ہو تالان ہو کہ رضوائے وقت کے دن جب کوئی ڈھال موجود نہ تھی دیروں سے بچاؤ کے لیے تو طلحہ نے تیروں کے سامنے اپنی چھاتی کر دی اللہ کے رسول جب تک سینا موجود ہے طلحہ کا تیر آپ تک نہیں آ سکتا تو تم تم ہوتے تم کہتے حضور ذرا آپ جنگ کر لیجیے میں میرا فٹاوا عالمگیری پڑھ کے آ رہا میرا ایک آیا ہوا ہے مرید میں اس کے گھر ذرا ختم پڑا ہوں آپ ذرا بات کر لیں ان سے تم ہوتے نا تم نے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے نا انہوں نے کچھ نہیں پڑا ہوا انہوں نے کیا پڑا ہوا تھا انسان ملنا جلنا مال اور جان مجھے دے دو جنت مجھ سے لے لو انہوں نے یہی پڑھا بتا جائے کیوں دکان دیں میں چھوٹی کروں پنواری کی دکان ان اللہ من المؤمنین انہوں نے پڑھا ہوا تم نے کون سی کتابیں پڑھی تم نے اور زبیر وہ زبیر کہ جس دن یہودیوں نے سازش کی کہ چراغ مستفی کو بجھا دینا ہے کائنات کا امام مسجد نبی میں تشریف لایا فرمایا کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے جنت میں اس کے دروازے پہ فرشتے پہرا دیں گے گمار اٹھے اللہ کے حبیب جب تک ردو خون کی گردش باقی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے باب عالی تک نہیں پہنچ سکتی آپ نے فرمایا کہ کل نبی ہماری و ہماری زبیر ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اللہ نے میرا ہواری زبیر کو بنا دیا کیا کہا کہا میں تمہاری مدد کے لیے دونوں گئے صرف دو جنگ ہوئی چند دن کے بعد جب جنگ کا غبار مٹا تو چشمے کائنات نے دیکھا دشمن پچہتر ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا صرف آٹھ ہزار کے مقابلے انہوں نے اور کوئی چیز نہیں پڑی تھی نہیں پڑی آپ کو ایک بات بتاؤں مولانا آپ کو تو معلوم کٹارا عالمگیری میں باب الجہاد ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں میرا چیلنج ہٹاؤ ہے ہی نہیں مولوی پان کھائے کہ تلوار پکڑے سرما لگائے کہ دستار باندھے کہ جوتا پہنے یہ کام کرے کہ تلوار کھانے کوئی اچمبے کی بات نہیں کہہ رہا اور وہ پرانی بات تھی جاؤ پورے شریر کی تاریخ کو اٹھاؤ ہندوؤں کے خلاف سکھوں کے خلاف انگریزوں کے خلاف جو سینا سپر ہوئے وہ پتاوا عالمگیری پڑھنے والے تھے کہ کتاب اللہ پڑھنے والے تھے جاؤ نکالو تاریخ کو نکالو خدا کی قسم ایک آدمی ایک بتلا دو اپنا ایک بتلا دو ہم نے کبھی اختلافی بات نہیں کی اور مجھے تو بڑی شرم آتی عادت پڑی ہے نا اتفاق کی بات کرنے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آ جائے تو پھر آ جاتا ہے پھر کیا کیا جائے تم بات کرتے ہو جاؤ برے شریر کی تاریخ کو اٹھاؤ خدا کی قسم بھارت پور سے لے کر بنگال تک بنگال سے لے کر پٹنہ تک پٹنہ سے لے کر بہار تک بہار سے لے کر عظیم آباد تک عظیم آباد سے لے کر بالا کوٹ تک اگر سر کٹانے والوں کی قبریں نظر آئے گی تو صرف اہل حدیث کی نظر آئے گی اور کسی کی نظر نہیں آتی کوئی بتلاؤ حلوا کھا کے بدہزمی سے مرنے والوں کی قبریں تو بڑی نظر آتی ہیں گردن کٹا کے مرنے والے کی قبر نظر نہیں آتی ہے ہمیں بتلا دو جہاں میرا چیلنج ہے نہیں تمہارے ساتھ چلو برے شریر کے جس چپے پہ چلو میں تمہیں وہاں شہیدوں کا خان بتلاتا ہوں بالا کوٹ سے چلو پشاور سے چلو خیبر سے چلو کار سے چلو چاروں سے چاہو چلو سادت پور میں چلو جہاں پورے کا پورا محلہ گرا دیا گیا کیوں گراتے ہو یہ وہابیوں کا محلہ ہے